تو کیا چھلانگی لگانے لگا اس کا خون متواتر نکلنے لگا فرقہ رکو بھی کرتا رہا وہ زیادہ سیدہ بھی کرتا رہا وہ مذہب کی سلاتی اپنی نماز کو جاری رکھا اب سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقان صاحب کرام کو ایک مورچے پہ مقرر کیا ایک صحابی انصاری تھے اور ایک صحابی مہاجر تھے تو مہاجر انصاری نے کہا کہ تم سو جاؤ مہاجر کو کہا اور میں میں چوکی کروں گا سوکی چوکی چوکی داری کروں گا میں ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا کہ چوکی داری تو بغیر جاگنے کی ہوتی نہیں ہے تو چلو اس ٹائم سے پیدا ہو یہ نفنے شروع کر دیا اس نے اب کھڑا نفے پڑتا ہے تو کافی نے جب دیکھا کہ آج بھی کھڑا ہے تو اس نے ایک تیر مارا اس سے بھی پھر خون جاری ہوا پھر دوسرے تیر مارا اس سے بھی خون جاری ہو گیا تیسرے بھی مارا لیکن اس نے نماز کو نہیں توڑا اس نے نماز کو نہیں توڑا جب نماز کو نہیں توڑا تو ایمان بخاری یا اس کو پیش کرتے ہیں اگر خون سے وضو ٹوٹتا تو پھر صحابی نے نماز کو کیوں نہیں توڑا بات سمجھ گئے تم سر عمل سمجھ گئے کہ نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ خون پاک ہے کہ ہے ابھی ہم نے ان سے ان کو یہاں سے پکڑنا ہے تھوڑا سا یہ خون پاک ہے کہ ہے بتاؤ سب کے نزدیک انسان کا خون کیا ہے ناپاک ہے اب جب یہ خون نکلا تو بدن پہ آئے کہ نہ آیا کپڑوں پہ آئے کہ نہیں آیا تو جب یہ خون بدن پہ لگ گیا ہے تو پھر نماز کیسے ہوئی الزامی جواب پر سمجھے کہ نہیں تھا وہ کہتے وضو نہیں ٹوٹا ہم کہتے خون پاکی کے پلی تھے تو اگر چلو وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن نماز کو کیسے جاری رکھا فوا ہوا جواب کان نا زف جواب یا ڈاکٹر سے اصل جواب یہ ہے لا اصل جواب یہ ہے کہ ہماری نمازی وکری ہے صحابہ کی وکری ہماری نمازی گھر کی چیزوں کو ہمیں یاد دلاتی ہیں صحابہ کرام کی نماز جب کھڑے ہو جاتی تو اللہ کے تصور میں مستغرق ہو جاتی دنیا وی ہاتھ سے ان کو پتہ نہیں لگتا تھا اس پر جب فیری ہوئی ہے ان کا احساس اس کو نہیں ہوا نماز میں اس کا احساس ہوا نہیں ہوا نماز میں جب احساس نماز میں نہیں ہوا تو اس کو اس نے نماز کو جاری رکھا ہے اب پھر اس کے بعد وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے ایسے حدیث ساکت ہے نہ تیرا مسئلہ ملتا ہے نہ میرا ملتا ہے مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ کے رسالہ ہے الفقا ابھی یہ مواعظ اشرفیت پہ ملتے ہیں لیکن تین ہزار روپے مانگتے ہیں وہ تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے بہت عجیب ہے میں نے اس کے رسالے کا بھی مطالعہ کی تھی کسی وقت بہت عجیب ہے کہتے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا عتیق الرحمان نماز پڑھ رہا تھا جو ہے نا ندیم اختر کہ ندیم احمد ندیم احمد اس کے یہ عاشق تک کسی پر چلو یہ عتیق الرحمان کے آگے سے گزر گیا یہ دنیاوی شک میں اتنا گرفتار تھا کہ اس کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یار کوئی آدمی نمازی بھی ہے اس کے آگے سے گزر گیا عتیق الرحمان نے جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کو پکڑے ہوئے تو اندر میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گیا اس نے کہا جی تو نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے کہا شد نقش دو شور ایک نماز میرے سامنے سے گزر بھی گیا دوسرا تو کہتے نماز بھی نہیں پڑھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے کہا دیکھو میں ایک مجازی عشق میں گرفتار تھا مجھے تو نظر نہیں آیا تو جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تجھے تجھے میں کیسے نظر آ گیا تو صحابی ان اس فائر پیس پتہ نہیں چلا اس کو تو اس لیے انہوں نے نماز نہیں توڑی نمبر ایک دوسری بات صادق کا نماز کو نہ توڑنا یہ ان کا اجتہاد ہے اور اشتہادی صحابی بمقابل قول محمد رسول اللہ مرجو ہے من کا اور توجہ ور کی مال میں تکلم جس نے منہ کے الٹیاں کی یا جس کے نقصی چالو ہو گیا تو جا کر وضو بنا لے تو صحابی کا اشتہاد تھا اور اشتہاد صحابی و مقابلے مقالف نبی مرجو ہے نمبر تین صحابی کو شاہد اد صاحب کو ابھی نقض وضو کا مسئلہ بالخون معلوم نہیں تھا آگے ٹھیک ہے بھائی وقال حسن مازال مسلم فی جراح آتے ہیں امام بخاری جب ایک مسئلے پر یعنی پیچھے لگ جائے نا پھر چھوڑتا نہیں ہے وقال حسن حسن بصری فرماتے مازال مسلمون ہمیشہ تھے مسلمان یو فی جرا یہ نماز ادا کرتی کرتے تھے اپنے زخموں میں زخموں میں نماز ادا کرتے تھے زخموں کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں جراحت سے نماز ادا کرنے کے ہم بھی قائل ہیں اور اگر ایک آدمی جراحت ہو اور ایسے زخم ہوں جو کہ جو جو یعنی جس سے خون جاری نہ ہو اگر کے اوپر خون ہو لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے زخموں سے کپڑے بھی پلیت نہیں ہوتے نمازی کے اور نماز بھی اس کی ہوتی ہے ابھی تو زخم ہے نا کپڑے لگتا ہے دور ہوتا ہے پھر لگتا ہے یہ اس سے نماز ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی دلیل ہے آپ کے لیے یہ نہیں ہے وقال تاؤس و محمد و محمد ابن علی یعنی محمد ابن علی کون ہے امام باقر سے وال حجاز لہ سفید دم وزون یہ کہتے ہیں کہ خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ہے حاشی نے بہت قیمتی جملہ لکھا ہے ابھی دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے ہمارے صاحب عینی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہم پہ حجت نہیں ہو سکتی کیوں آپ نے تابعین کا قول پیش کیا ہے اور ہمارے امام ابو حنیفہ بھی تابعین کے میں ہیں تابعی کا قول تابعی پہ حجت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امام صاحب نے فرمایا ہم رجال وانا ہم رجال نہ ہم ہم اس سے لڑ کر مسئلہ لیں گے اس لیے وہ بھی تابی ہے ہم بھی تابی ہیں تابی کا کولم پہ ہو اچھا اب دوسری روایت دوسرا سر وہ سر ابن عمر بس رتن جمن دمن حضرت ابن عمر نے وہ گرما کا سترے گرما کاٹ رہتے تھوڑے معمولی گرمی بھی جب آتی ہے آسارا وہ ٹھیک ہے آسرا ابن عمر بس رہتا ابن عمر نے پت کو دبایا ایسا جب دبایا فخر جب ہاتھ دمن اس سے خون نکل گیا فلم یا توجہ وضو نہیں کیا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اے پت کو دبایا اس سے خون نکلا یوں سامنے گر گیا ادھر تو خون نہیں آیا نا وہ نہیں ٹوٹا ہم بھی کہتے ہیں کہ دم نکلے یا خون دمن ویسل یسلام جین یل حکم تطہیر ہے تو وہاں تو نیچے زمین پر گر گیا ہے یہاں سے تو کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو نہیں ٹوٹا یہاں پہ اجت نہیں ہے ہم نے بھی فقہ پڑھ کر دلائے ہیں اچھا وہ بذکر ابن ابی اوفا ابھی دوسری سند اور بذکر ابن ابی اوفا دمن ابن ابی اوفا نے تھوک ڈالا تھوک پھینکا ٹھیک ہے فی فیصلہ نماز میں چل جاری رہے ہم بھی کہتے ہیں اگر ٹوپ میں خون آ گیا ہے تو نفس سے خون آنے سے وہ نہیں ٹوٹتا ہے خون کی حیثیت اور کیفیت کو دیکھو اگر خون غالب بزاق ہے تو ٹوٹے گا بھی بزاق نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا یہاں پہ تو صرف یہ لکھا ہے کہ بزاق میں چوک کی ملاوٹ تھی آپ نے مقدار نہیں بتایا ہم اس پیٹ وکال ابن عمر والحسن ابن عمر اور حسن فرماتے فی من احتجما لے سال اللہ غسل و مہاجم ہی جو آدمی خون نکالتا ہے سنگی جو لگاتا ہے اس پہ مہاجم کے دونے کے علاوہ اس پہ کچھ چیز بھی نہیں ہے ہم بھی کہتے مہاجم دونے اس لیے کہ خون تو بوتل میں کاروبار میں آیا ہے اس خون سے تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ بس آگے مسئلے لمبے ہیں یہ چل رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے باب منعقد کیا ہے باب ملم یر الزو اہل من المخرجین کہ وضو کے توڑنے کا دار و مدار جو ہے عروج من مخرجین پر ہے پھر اس کے بارے میں امام بخاری رحم اللہ کا مسلک تو یہی ہے کہ بس مخرجین سے جو چیز خارج ہو اس سے نقض وضو آئے گا ہمارے نزدیک بھی مخرجین سے مطلق خروج سے جو چیز بھی خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا امام مالک رحم اللہ کے نزدیک یہ مقید ہے کس پر محتاط پر جو چیز عادتن مخرجین سے خارج ہوتی ہے اس پہ وضو ٹوٹتا ہے خلاف عادت ہو اس پھر نہیں ٹوٹتا جیسے استحاظ سلسل بول ان چیزوں سے وہ قائل نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے میں اب پہلے مسئلے تو بیان ہو گئے ہیں اب یہاں پر چند روایات اس مسئلے پر ذکر ہوتے ہیں کہ وضو کے نقض وضو کا دار و مدار الحدث من المخرجین پر ہے اس پر یہ آت یہ حدیث مبارک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لائز العبد فی صلاطن ہمیشہ ہوتا ہے ایک انسان نماز کے حکم میں ماکان فلم انتظر السلاط جب تک کہ یہ مسجد میں ہو اور نماز کے انتظار میں ہو معلوم یحدث جب تک اس کی اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو تو یہ بحکم نماز ہے بس ابھی سے تم آئے ہو اور مسجد میں تم بیٹھے ہو وضو باوضو ہو کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو کہ بھائی زور کی نماز پڑھ کر اب آپ کا جتنا بیٹھنا ہے یہ بحکم نماز ہے جس طرح نماز میں ایک آدمی کو ثواب ملتا ہے تو نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا بھی وہی ثواب ملتا ہے فرماتے ہیں کہ معلوم یو حدیث جب تک اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو اب اگر وضو ٹوٹ گیا ہے پھر وضو بنا لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا درمیانی جو وقفہ ہے اس کو ہم وقفہ کہہ دیں گے آپ سب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں نا درمیان میں چائے کا وقفہ آ جاتا ہے تو اس کو تو درس نہیں کہتے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مدرس صاحب جو ہے ابھی درسگاہ میں ہے پڑھا رہے ہیں مانا اس کے ذمہ کچھ اسباق رہتے ہیں تو اگر وضو اس کا نہیں ٹوٹا تو یہ سواب مسلسل چل رہا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے تو سواب کے انقطاع تو ہو گیا ہے لیکن جب وضو بنائے گا تو پھر دوبارہ سواب شروع ہو جائے گا اب مسئلہ امام بخاری کا مشکل ہوتا ہے کہ مان لم یحدث حدیث میں آ گیا ہے تو فقال رجون آجمی ایک آدمی نے کہا ایسا آدمی جو کہ آجمی تھا ایک ہے آجمی ایک آجمی آجمی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ عربی نہ ہو جیسے ہم آجمی ہیں اس لیے کہ ہم عربی نہیں ہیں آجمی اس کو کہتے ہیں کہ باوجود عربی ہونے کے وہ کلام ہاشمی میں لکھا ہوا ہے باوجود اس کے کہ آجمی عربی ہو لیکن وہ عربی فصاحت سے بول نہیں سکتا اپنی بات کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا اس کو آجمی کہتے ہیں حاشی میں موجود ہیں آپ تکلیف کیا کریں تھوڑا سا مطالعہ بھی کریں تفاصیر کے لحاظ سے یہ جملہ اعراب القرآن زجاج نے سب سے پہلے لکھا ہے جب ہم حامی سعیدے میں اس کا فرق بیان کرتے ہیں تو ہم سے بعض حضرات جو مولوی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ حوالہ درکار ہے اس لیے بات اوپری سی ہے لیکن آپ کے یہاں پہلے بیان ہو چکا ہے آجمی یعنی اگرچہ عربی عربی نسل ہو لیکن بات فساد نہ ہو بات کھل کر کہہ نہیں سکتا اس کو آجمی کہتے ہیں آجمی غیر عربی کو اگرچہ وہ فصیح ہو مثل ندیم صاحب کے تو وہ فصیح آدمی ہے لیکن وہ عجمی ہے پاکستان کے اچھے اچھے علماء ہیں جو بات کرتے ہیں اس میں بہت بڑی فصاحت ہوتی ہے لیکن باوجود فصاحت کے اس کو آپ کیا کہیں گے اجمی ہے بھائی غیر عربی ہے تو فقار آجمی مل حدث حدث سے کیا مراد ہے یا باوریرا یا باوریرا کالا سوتو یعنی ازور تو اس سے مراد سوت ہے مانا ایسی ہوا پیٹ سے خارج ہو جو آوازدار ہو اس ری آوازدار کو عربی کے اصطلاح میں ضرورت کہتے ہیں زورات سے ہے اب ڈاکٹر صاحب یہاں ایک مسئلہ درکار ہے کیا جو شخص حضرت ابھی سے حدث کا پوچھ رہا تھا کیا اس کو حدث کا علم نہیں تھا یہ حدث تو اس طالب علم کو بھی معلوم ہے جو درجولہ پڑھتے سانے پڑھتے تجویز پڑھتا ہے ابھی اس کو بھی پتہ ہے حدث کس چیز کو کہتے ہیں پھر امام ابو ابا ہو کا شاگرد ہو اور اس کو حدث کا علم نہ ہو تو اس کا جواب بھی محشی نے لکھ دیا ہے کہ اصل میں حدث کے تعین پر اس سائل کا وہم تھا اس کا یہ خیال تھا کہ حدث کا اطلاع تو بول براز پہ ہوتا ہے تو بول براز کی جگہ ہے نہیں تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ ماں لمبی آف دس یہاں تو بھائی پیشاب ہوتا نہیں ہے یہ تو مسئلہ پیشاب کی جگہ تو ہے نہیں پیشاب کی جگہ تو بھائی باتھ روم ہوتا ہے یا اس زمانے میں خلا ہے فضا ہے واحد ہے تو اس لیے امام ابا عباع نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں جو حدث کے بارے میں یہ ہو کہ حدث چھوٹی پیشاب یا بڑی کو کہتے ہیں تو وضو کا ٹوٹنا بڑے پیشاب اور چھوٹے پر منحصر نہیں ہے بلکہ کل نما خرجے میں سبیلین ہو تو اس پر ہے تو جس طرح چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب مخرجین میں سے ایک مخرج سے خارج ہوتے ہیں تو اسی طرح ریخ بھی ایک مخرج سے خارج ہوتی ہے تو جو چیز بھی مخرج سے نکلے اسے اسے ٹوٹتا ہے آگے جاؤ یہ دوسرے حدیث سے اباد ابن تمیم انمبی سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف یہاں پہ مفول مقدر ہے لا ينصرف المسلی نے نہیں توڑے گا کوئی نمازی اپنی نماز کو حتہ یسما سوتن او یج دری یہاں تک کہ کوئی آواز سن لے یا کوئی بو محسوس کر لے اب یہاں نیچے نقطہ ایک لکھ دیا ہے لیکن آپ کو دو بہت دور سے آنا پڑے گا یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ بھائی وضو جب انسان کرتا ہے تو یہ کیا اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں جب وضو سے طہارت متعین ہو جاتی ہے تو فقاق کا مسئلہ ہے کہ ال یقین یزول اللہ بال یقین یقین کا زوال یقین سے ہوتا ہے یقین کا زوال جو ہے شک سے نہیں ہوتا ہے اب اس حدیث میں آ گیا ہے کہ کوئی نمازی اپنے نماز کو نہ توڑے جب تک کہ سوچ نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے بھائی یہاں وضو کا ٹوٹنا آواز یا بو پہ منحصر نہیں ہے مطلب تیقن سے ہے اور اس حدیث کا تعلق جو ہے یہ حسر اضافی کے طور پر ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے پیٹ میں مسئلہ گڑبڑ ہے اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے دوران اس کا وہم آ گیا بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفس وام سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یقین نہ ہو ٹوٹنے کا اب یقین کیا ہے یا سوت ہو یا بو ہو لیکن ہم نے پہلے کہہ دیا ہے اگر ایک آدمی بہ رہا ہے سو سنتا نہیں ہے زکام ہے وہ محسوس نہیں کرتا تو اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ٹوٹ تو کیا ہے سمے سوت نہیں ہے نہیں ہے بھائی باپ یقین کی ہے آگے جاؤ بات یہ ہے اعلی منظر ابی علیہ سوری فرماتے ہیں محمد ابن حنفیہ ٹھیک ہے قاری کہتے خال علی علی رضی اللہ نے فرمایا کن رجلا مزدا میں کثیر المزی آدمی تھا سنت تو ظلم مزان میں کثیر المزی تحمد سے پہلے چند دفعہ گزر گیا ہے فسا یہ تو مجھے شرم آتی تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مسئلے میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا فامر المقداد دبن الاسود میں نے ان کو حکم دیا فسال ان نے پوچھ لیا فقار فی رضو فرمایا نبی پاک نے کس میں وضو مطلق ہے روا شعبہ امام بخاری رحم اللہ نے اس باب کو اس عنوان سے لے آیا کہ الحد من المخرجین تو مزید بھی تو مخرجین میں سے قبل سے خارج ہوتی ہے من ذکر رجل یہ قبل عام ہے مرد کے بھی کہہ سکتے اور عورت کو بھی تو اب یہ قبل سے یعنی من ذکر رجل سے خارج ہوتا ہے تو مخرجین میں سے ایک مخرج ہے اب یہاں پہ اس حدیث کو لانے کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مزی جو خارج ہوتی ہے یہ شہوت کی بنا پہ خارج ہوتی ہے اب سوال یہ پڑتا ہے کہ بھائی اگر پیشابت بھی کرتا ہے تو اس سے تو چھوٹے استنجا ہوتا ہے اب اگر مزی خارج ہو جائے تو اسے تو معلوم ہوگا کہ بڑا استنجا کرنا پڑے گا تو حدیث میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرما دیا کہ الوضو چھوٹے استنجا کافی ہے اب عبد الغفار نہیں سمجھا میرا بہت بڑا تجربہ ہے کہ چھوٹے استنجا اور بڑے استنجا سے کیا مراد ہے اس میں مسئلہ یہ اگر مزید خارج ہو جائے تو اس میں استنجا کے وقت یعنی زکر اور اسمتین یا خصیتین بھی دونا پڑے گا یا صرف زکر کے دونے پر اکتفا ہوگا تو ابو داود کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ یکسل و زکر ایک روایت میں یکسل و مذاقی رہو آپ نے ابو داود میں پڑھا ہوگا یکسل تو یہ اپنے مذاکیر کو دوئے گا تو مذاکر تو ایک ہے زکر ہے تو مذاکر جمع کیسے آیا بے اعتبار اجزا یعنی خصیتیں تو اوپر نیچے دونوں کو دو لے احناف کہتے ہیں کہ اس میں فقط وضو ہے ہاں اگر یہ استعمال ہو کہ مزی کے خارج ہوتے وقت یہ خصیتین اس پر بھی مزی کے اثرات پڑے ہیں یا ادھر ادھر اس کو کیا کہتے ہیں ران کہتے ہیں آپ آپ کو یعنی یہ یقین ہے کہ بھئی ران بھی تقریباً اس پر بھی اس کے کچھ اثر ہو گئے ہیں تو پھر یہ افسر مذاقی رہو جہاں تک ہے اس کو پھر آپ کو دھونا پڑے گا لیکن یہ وضو کا حصہ نہیں ہے یہ تطہیر کا حصہ ہے جیسے مثلا آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے نا یہ ٹانگ جو ہے یہ پلت ہو گئی ہے یا پہ خون کسی نے ڈال دیا ہے یا کوئی پلت ہے تو یہ وضو کا حصہ نہیں ہے وضو تو چار اندام کو کہتے ہیں اب اس کو بھی دو لیے یہ ہے اسی طرح اگر یہ مزید منتشر ہو گئی ہے اور ادھر ادھر کھنڈ گئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ آپ کو جہاں وہاں ہے کہ بھائی یہاں مزید لگی ہوئی ہے تو اس کو دو لو اگر آپ کہتے ہیں مذاکیر پر بھی لگی ہے خصیتین پر اس کو بھی دو لو لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچے تو افسر سلطا کرو کافی ہے آگے جاؤ اچھا یہ حدیث بھی پڑھو پھر اس کے بعد دوسرے بھی پڑھو پھر آپ کو مسئلہ بتاؤں گا انشاءاللہ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ سنیں اس کے بعد آپ کو مسئلہ بتاؤں گا انشاءاللہ شاء حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان ان یحیہ ان ابی عطا ابن یسار اخبر عطا ابن یسار ان کو خبر دی کہ زید ابن خالد زید ابن خالد اخبر ان کو خبر دی اور خبر اس بات کی کہ نسع عثمان ابن عفان اس نے عثمان ابن عفان سے مسئلہ پوچھا رضی اللہ عنہ اور تو کہتا ارے تھا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کہا مجھے خبر دو ازا جامع جب ایک انسان اپنی عورت سے ہم بستر ہو جائے ولم یمنے اور اس کی منی خارج نہ ہوئی ہو تو کیا حکم ہے اب یہاں یہ مقدر ہے ولم یمنے اور اس سے اس کی منی خارج نہیں ہوئی ہے تو کیا حکم ہے کال عثمان یا توجہ کما یا توجہ یہ وضو کرے گا جس طرح کی نماز کے لیے وضو ہوتا ہے وہ یکسر کرو اور استنجا کر لے گا بس اس پہ غسل واجب نہیں ہے قال عثمان و حضرت عثمان فرماتے سمیت ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک سے یہ بات سنی ہے فص التو انزال کا یہ سالتو کا فائل کون ہے زید ہے زید ابن خالد ہے پہلے زید ابن خالد نے یہ مسئلہ کس سے پوچھا تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے اب کہتے فسال تو انزال علیبیر و و طلحہ و بی ابن کاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد میں نے حدیث یعنی پوچھا علی سے حضرت علی سے زبیر سے طلحہ سے ابئی ابن کاب سے فمرو ہو بزال کا تو اس نے حکم دیا مجھے اسی بات کی فامرو ان سب نے حکم دیا بزال کا اس وضو کرنے کا نقطہ لکھ لیا ہے الجمور علان آگے جاؤ دوسری بات عالبی سید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ارسل اللہ رجم انصار نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک دوسرے انصاری کے پیچھے بیچ دیا کہ جاؤ اس انصاری کو بلاؤ فجا تو یہ آدمی آیا وراسو اخترو اس حال میں کہ اس کے سر کے بالوں سے پانی پانی کے قطرے ٹپکتے تھے ٹپکتے تھے اچھا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلنا اعجلناک شاید ہم نے آپ پہ تیزی کر دی آجلنا کا جلتی والے کو پتا باندھے تم پر ہم نے جلتی کر دی فقار نام کا جی ہاں جلتی کر دی آپ نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا او جلتا جب تیرے ساتھ جلتی ہو جائے او کو یا تو رک جائے انزال سے اوحتہ کاتھ سے ہے کات اس زمانے کو کہتے ہیں جب بارش نہیں برستی ہے او کو یا تو روکا جائے خروج منی سے تو فعال کل وضو تو تجھ پر وضو لازم ہے تابا واب امام بخاری فرماتے کہ ساک ابن منصور کے اخبرنا ان نظر ہے تو جس نظر نے حدیث ان استاذوں سے ذکر کی ہے تو تابا واب اس نظر کے موافقت کی ہے واب نے واب اب کہتے حدثنا شعبہ ٹھیک ہے تو جس طرح نظر کہتے اخبنا شعبہ تو وہ بھی کہتے کہ حتسنا شوبہ ولم یقل غندر و یحیا ان شعبہ تھا الزو اب سمجھ گیا تو کرو پہلے لفظ کو ولم یقل غندر غندر جو کہ شعبی کے شاگرد ابن جریج کے شاگرد غندر نے نہیں کہا يہيا نے بھی نہیں نقل کیا شعبہ سے الوضو یعنی جملہ یا کلمہ وضو توجہ کرنا بھائی یعنی امام بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت بہوال نظر ہن شعبہ فال کل وضو آیا ہے یہ روایت وہ ہر شعبہ اس میں فال کل وضو آیا ہے لیکن جو کہ شعبہ سے غندر اور یحییٰ اس روایت کو نقل کرتے ہیں پہ فعلے کا پہ اکتفا ہے الوضو کا نہیں ذکر حدیث کے جملے پر سمجھ گئے گویا کے شعبہ کے چار شاگرد ہو گئے ایک واب ہے اور ایک نظر ہے یہ دو جو نقل کرتے ہیں تو فعلے کل وضو سے نقل کرتے ہیں ارے کا کے ساتھ وضو کا اضافہ نقل کرتے ہیں جب یہی حدیث غندر و یاحیا امام شعبہ سے نقل کرتے ہیں لے کب اکتفا الوضو نہیں ذکر یعنی لفظ معلوم ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے بات سننی ہے سمجھنی بھی ہے مسئلہ یہ ہے اگر ایک لاش ابھرا ہو نہیں تو مزہ تھی حکمت فی حکمت ان تو آپ بیٹھ جائیں یہ پانی لائے گا اس کی عمر کم ہے اب مسئلہ یہ ہے اگر ایک شخص ہے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا ہے یعنی ادخال الفرج فی الفرج ہو گیا ہے ابھی کسی مسئلے کی وجہ سے کسی نے بلایا ٹھیک ہے یا مسئلہ زلزلہ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ابھی یہ فارغ نہیں ہوا تھا گوئے کہ خروج منی نہیں ہوا اور اس نے جمعہ کو جمعہ میں وقفہ کر دیا ہے اس کو ایک سال کہتے ہیں عربی میں ایک سال کہتے ہیں علاج کہتے ہیں ایک سال خال الزکر اور اس کے بعد اخراج من غیر خروج المنی اب اس حالت میں اس پر استنجا ہے یا اس پر غسل ہے اب سمجھ گئے یہ دونوں حدیثیں پہلے حدیث حضرت عثمان ہے یا توجہ انہیں سلاتی ہو یا فلو ذکر جامع جمع کرے منی نہ خارج ہو یعنی ایک سال ہو گیا ہے ادخال الزکر فی فرج زوجہ ہو گیا ہے ابھی منی خارج نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے وجہ سے اس نے کام بس کر دیا ہے تو حدیث عثمان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پہ غسل واجب نہیں ہے صرف وضو کرنا یا سر زکر ہو یہ دوسری روایت جو ہے ابھی سعید خدری کی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انزال نہیں ہوا تو کیا کرے یہ وضو کر لے اور اگر انسان ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو غسل کرنا ہے یہ دوسری بات میں وہ جلتا تھا کیا تجھ پر ہم نے تلوار کی یعنی دروازہ کٹ کٹایا بھائی آپ کو نبی پاک بلا رہے ہیں ویسے معلوم ہوتے آپ اس وقت کسی مسئلے میں مشغول تھے جی ہاں اس نے کہا میں تو مشغول تھا آپ کی آواز میں نے جب سنی تو میں یوں آدور کام چھوڑ کر بس گزر کر کے آ گیا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح دو کام میں آپ کو کوئی اٹھائے اور آپ کی اوہتتا آپ برسے نہ ہوں آپ پانی اسمان سے نہیں برسا آپ برسے نہیں ہیں تو لہذا پستنجے کافی ہے غسل کافی نہیں غسل واجب نہیں ہے اب سمجھ گئے علماء کرام حضرات اب یہ حدیث پہلے حدیث عثمان ہے اور دوسرے حدیث سید خدری ہے یہی امام بخاری رحم اللہ کا مسلک بھی ہے اس لیے کہ امام بخاری مشتحد صاحب ہیں اگرچہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کوئی کہتے ہیں ہم بلی ہیں کوئی کیا کہتے ہیں لیکن ان کی تقلید ہمارے ہمارے جیسے لوگوں کی تکلیف نہیں تھی یہ خود اتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ مشتحد کی حیثیت رکھتے تھے ان کی بھی یہ رائے ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ حدیث مشہور آپ نے پڑھی ہے ازل تقل خطانہ نے وجبل غسل جب میاں بیوی آپس میں مل جائیں بغیر یعنی کپڑوں کے اور یہ اعضا شرم آپس میں مل جائے تو اب اس کے بعد ملنے سے مراد یہ ہے کہ ارتقاء خطانین آ جائے حش پت الرجل دخل کی فرض زوجا اب ارتقاء خطانین ہو گیا ہے انزال ہوا ہے کہ نہیں ہوا غسل دونوں پہ بی پہ واجب ہو گیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ توجہ کرو صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑا مختلف انفی مسئلہ تھا ابھی آپ نے حدیث تو پڑھے ہیں آپ تو بڑے بڑے محدث ہیں ہم پیچھے ہمارے تیس سبق پیچھے ہے نا ایک مہینہ چھٹی ہوئی نا آپ یہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں ترمیز میں بھی پڑھ چکے ہوں گے ابو داؤد شریف میں پڑھ چکے ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے توجہ کرنا جمہور کا مسئلہ کہ زل تقل کیونکہ صحابہ کرام میں اس مسئلے پر بہت بڑا مسئلہ تھا حضرت ابھی سید خدری کا بھی یہ مسئلہ کیا عثمان ابن عفان کے بھی یہ مسئلہ کیا رضی اللہ تو آگے ہمارے دور سے یعنی امام بخاری کے بھی یہ مسئلہ کیا تو اس لیے حضرت عائشہ کی دوسری بات بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس نے فرمایا زل ٹکل و جبل غسل فالتو انا و رسول اللہ فخت سلنا حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اب یہ نقطہ اگر میرا یاد ہو آپ کو تو انشاءاللہ شاء آپ کے ذہن میں وام ختم ہو جائے گا اس حدیث میں یہ وام ہوتا <clears throat> کہ حضرت عائشہ نے یہ بات صحابہ کو کیوں بتائی یہ بات تو ظاہر کرنے کی نہیں ہے کہ فالتو انا و رسول اللہ فخت تسلنا یہ معاملہ میرے اور نبی پاک کے درمیان بھی موجود ہوا تھا ہم نے غسل کیا اب آپ کے ذہن میں نے کیوں یہ بات ظاہر کر دی بھائی اس کے ظاہر کرنے کا مقصد صحابہ کا اختلاف ختم کرنا تھا یہ صرف سنی ہوئی بات نہیں ہے تجربہ شدہ ہے اور میں بھی نے بھی خود غسل کیا اور مجھے بھی حکم غسل دیا تھا تلتقائے چکائے ختانے سے وجوب بھی غسل لازم ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ ول جمور اللہ منسوخ ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے وہ اس حدیث کو لیتے ہیں کہ الماء منل مائے الماء منل مائے ہم کہتے ہیں وہ حدیث منسوخ ہے عزل تقل خطانان وہ جبل غسل انزل علم انزل سے مسئلہ حل ہو گیا ہے یا اس حدیث الماء من الماء عزل تقل خطانان والی حدیث جو ہے اس کا مزداق یکزت ہے اور الما من الماء کے مصداق جو ہے اختلاف ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ التقاء خطانین مجھے غسل ہے اب سمجھ گیا ہے ابھی اگر آپ کے پاس ابو داود شریف ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دیتا کہ صابری کرام میں سے بعض حضرات نے کہا تھا ہم ایک سال کرتے غسل نہیں کرتے تھے لیکن سم مختصلنا بعد کا پھر کوئی زمانہ یاد ہو گیا ابو شریف اگر شرکت علمیہ کا ابو داؤد ہو آپ کے پاس تو اس صفحے میں آخری دو تین سطروں میں حدیث آتی ہے ٹھیک ہے نا ابو داود میں نے بہت پڑھا ہے اور الحمدللہ ابو داود جو ہے میں نے ساتھیوں کو کبھی کبھی کہتے ہیں مشکات کے ساتھیوں کو کہ احادیث کی کتابوں میں ابو داود کو میں نے بہت اچھی طریقے سے رٹا ہے اور وہ اس لیے کہ میرے پاس ابو داود کے زمانے میں تھا ایک مدرسے میں بھی تھا جس میں بھی تھا تو ابو داود صرف میرے پاس تھا تو اس وقت جو طلباء حضرات تھے تو ان کا اور میرے درمیان جو اعتقاد کا اختلاف تھا ٹھیک ہے نا تو وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ترمیزی پہلے پڑھتے تھے نا تو تنگ کرنے کے لیے ترمیزی کے سوالات کرتے تھے تو میں جناب محترم اب بزل مجود کو اس کو رٹتا تھا رٹتا رٹاتا تو تین چار مرتبہ اس کو پھر مینو مینوان سے بزل مجود کو پیش کرتا وہ پھر حیران ہو گئے ایک دن رئیس المدرسہ مدیر مدرسہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ ابو داؤد کی کون سی شرح دیکھتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں طلبا کہتے ہیں کہ ہمارے شرتی سے کہ ترویز سے ابو دو تو شپر آتا ہے میں نے کہا کہہ دیا ہے کیونکہ میں چل پھر اس کے بعد میں اپنے استناف کر لوں گا تو ابو داود کی اس صفحے میں ہے سمغ تسلنا آباد کا پہلے ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے الما من الما لیکن جب وہ منسوخ ہو گیا تو ایک تسلنا باد کا پھر جب ایک سال ہوتا تو غسل کرتے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں ہے تو مسئلے سمجھ گئے آپ آگے جاؤ دوسرے پڑھو اچھا جی علماء کرام توجہ تو جو کرو دروازہ بند کے بچے میں نے اچھا کہ نہیں اچھا نہیں کیا نہیں ہمارے اصطلاح میں اچھا ہے وہ ہمارے بلوچستانی طلبا بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے نا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے اس کو بچیا راشا تو ناراض ہوتا تھا تو پھر میں نے ایک دن اس کو بچیا راشا پھر ناراض ہو گیا تو ایک دن میں نے کہا میں تجھے بڑی محبت سے بچہ کہتا تم کیوں ناراض کہ تم میرے باپ ہو پھر میں نے ایک بڑے بلوچستانی ساتھی سے پوچھا کہتا ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہوا یعنی قتل کے مترادف ہے اگر تو کیسے پترا تو کہتے بس گولی لا کر تو چھوڑائے گا تو کیا کہتے ہو تم میرا دوسرا بات بن گیا ہے اچھا توجہ کرو باب الرجل یوزی یوزی او صاحب یہ باب اس مسئلے میں کہ یوز او صاحب ایک آدمی دوسرے کو وضو کرائے اس کا کیا حکم ہے بات سمجھ گئے بھائی ارجول یوگو سا ایک آدمی دوسرے آدمی کو وضو کرائے اس کا کیا حکم ہے یہاں تین صورتیں ہیں یا ہیں تین صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے لیے پانی وضو کا پانی لے آئے جناب لوٹا بھر کر لایا جی یہ رکھ دیا پہلے ایسا ہوتا تھا مساجد میں کھوا اور لوگ ڈول نکالتے تو اچھے لوگ تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے تو جناب یاری کوئی بوڑھا آتا جی آپ بابو جی لوٹا تم لے لو ٹھہرو بابو جی کو بوکم میں نکال کر دیتا ہوں ایک یہ ہے ابھی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے میرے لیے نہیں لیکن اوروں کے لیے آپ وزو کر رہے ہیں استنجا خان آپ نے جانا ہے کوئی استاد آ گیا ہے تو آپ بریک لگائیں ان کو کہیں آپ پہ لے جائیں ٹھیک ہے چار دام کرنا ہے سیٹ خالی ہو گئی دیکھتے آپ کو استاذ ہے تو اس کو بٹھائیں کوئی مالک آدمی ہے بوڑھا ہے اس کو بٹھائیں کیوں تو جوان کھڑے ہو سکتی بوڑھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ اکرام ہے بزرگوں کا ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے پانی وضو کا پانی لا کر رکھ لیں جناب یہ لوٹا لے لیں ایک بات ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزی صاحب بہو میں وضو کرتا ہوں اور آپ میرے لیے پانی ڈلواتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور پانی آپ ڈالتے ہیں میں کیا ہے اپنے آزاد کو ہوں آپ پانی ڈالتے ہیں میں وضو کرتا ہوں آپ پانی ڈالتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو ملتا ہوں یہ بلا ججک جائز ہے اور یہاں یہ مسئلہ پیش ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ارجن کی صاحب کسی کو وضو بنائے ایک بوڑھا آدمی ہے یا مریض ہے وہ اپنا یعنی بازو میں ہی دھو سکتا آپ پانی ڈالے اور پھر اس کو ملتے ہوئے ہیں وہ یعنی اس کو وضو کراتے ہیں پانی منہ پہ بھی ڈلواتے ہیں اور ہاتھ پہ بھی ڈلواتے ہیں پاؤں کو بھی اس کو دھو کر دیتے ہو یہ جائز ہے لنگر لیکن بے شرط جائز ہے بے شرط کیا ہے اگر یہ آدمی معذور ہے اپنے ہاتھ کو خود نہیں دھو سکتا اپنے پاؤں کو خود نہیں دھو سکتا تو پھر بے شک آپ پانی بھی ڈالیں اور اس کے ہاتھوں کو آزاد کو آپ دھوئیں ٹھیک ہے معذور ہے والد ہے استاذ ہے جو بھی ہے اس کی عزت کرو لیکن اگر معذور نہیں ہے تو پھر جائز بھی نہیں ہے ابھی میں ہوں معذور تو نہیں اور الحمد اب تم میں سے ایک عاشق آئے اور مجھے پانی بھی ڈالے اور کہنے جی میں مل کر دیتا ہوں یہ جائز نہیں ہے میں خود پانی بھی ڈال سکتا ہوں الحمدللہ اور اپنے اعضاء کو مل بھی سکتا ہوں تو لہٰذا اس حیثیت میں کسی سے خدمت لینا یہ جائز نہیں ہے عذر کی حالت میں جائز ہے اگر غیر معذور آپ پانی ڈالتے ہیں اور وضو کرتا ہے تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے آپ کسی استاد کو وضو کرائے نا کیسے وضو کر رہا ہے آپ ٹوٹی کھولے وہ پانی لے لیتا ہے اس کو کیا کہتے بک کہتے ہیں ہاں جی۔ یہ گپ شو لب یہ لب بر گئی ہے آپ نے ٹوٹی بند کر دی پھر وہ کرتے پھر ٹوٹی کھولو پھر اسے ادب کراؤ تو یہ سردیش میں بخاری پر عمل ہو جائے گا یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی لا کر دے دیں محترم پانی ہے آپ لے لیں دونوں جائز ایک بلوزر اور باقی دو جائز اچھا حدیث ان اسامت ابن زید ان رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاظ من عرفا جب حج کے دن عرفے سے واپس آئے افاظہ کہتے ہیں ایک مقام سے واپس لوٹنا سم افی من حیث افاظ الناس تو چونکہ حاجی صاحب آٹھویں دن منا جاتا ہے نویں دن پھر کدھر جاتا ہے عرفات تو پھر اس کا عرفات سے آگے کوئی عمل نہیں ہے تو فیس ہوں سے لوٹ کر پھر منا آؤ لیکن کیسے مزدلفہ میں رات کر کے آنا پھر یہاں پہ تم نے تین دن رہنا ہے نا اچھا افاظ من وفا تھا عادل اراشیابی نبی علیہ السلاۃ اسلام راستے سے عدول فرمائے ایک شیاب کے طرف ایک گاٹھی کی طرف ایک راستے کی طرف اچھا فقضا حاجت تو انسانی ضرورت پوری فرمائی یعنی پیشاب قال اسامہ اسامہ فرماتی فجالتوں میں شروع ہوا اصب علیہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا تھا وہ توجہ نبی پاک وضو فرما رہے تھے میں پانی ڈال رہا تھا نبی پاک وضو بنا رہے تھے جب وضو ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ تو سلی آپ ابھی راستے میں نماز مغرب ادا فرمائیں گے کال الم امامک نماز کی جگہ آگے ہے تو اس سے کیا مانا ابھی مزدلفہ میں نماز پڑھنی ہے مزدلفہ کے علاوہ حج کے موسم میں مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھ سکتے ہو اور نہ راستے میں پڑھ سکتے ہو قدمر حاض الحدیث ہو اچھا دوسرے حدیث ہے اچھا عن مغیر بن تب نوکان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی سفر مغیر ابن شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں وحن علیہ حاجت لہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجت کے لیے گئے حاجت ایک کام کے لیے گئے لہو جو نبی کے کا کام تھا یعنی ضرورت انسانی وین المغیرہ بے شک مغیرہ رضی اللہ ہو یا سب الما نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے تھے اور توجہ نبی پاک وضو فرماتے تھے واغ سل وجو نبی پاک اپنے چہرے کو دھویا وہ ہاتھوں کو وہ مسا براسی اور مسا فرمایا اپنے سر پہ وہ مسال خفین اور موضوع پہ بھی مسا فرمایا چلو باب کے